منافق لوگ بڑے ذلیل اور کمینے ہوتے ہیں ان کا اعتبار نہ کیا کرو اس کی وجہ یہ کہ اس کی زبان کچھ اور ہوتی ہے اور اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے دل میں کپٹ رکھتا ہے کینا رکھتا ہے اوپر سے میٹھا بنا رہتا ہے اور اپنے آپ کو چلاک ہوشیار اور سیاستدان کہتا ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے دل میں جو روگ ہے میں اس کو اور بڑھائے چلا جاتا ہوں کلو بھی مرد ان فزاد اللہ ملا چل اگر تجھے اپنی بیماری کا احساس نہیں تو تو بیماری چاہتا ہے تو میں تیرے مرض کو اور بڑھاتا چلا جاؤں گا چنا قرآن کریم میں اس کی علامات بھی آئی ہے کہ منافق کی نشانیاں کیا ہیں فرمایا ہاتھا ساکا کا با بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا ایزا واد اخلافا وعدہ کرے گا تو اس کے خلاف کرے گا تو فرمایا جب جھگڑا ہو جائے تو گالیاں بکے گا منافقین کی علامت ہے یہ قرآن کریم نے امراض باطنا اندر چھپے ہوئے جو روحانی امراض ہے ان کی طرف بڑی توجہ دی ہے غلط عقیدہ اور غلط اعتقاد یہ بھی ایک اندرونی چیز ہے اس کو بھی پروردگار عالم نے بار بار جھنجھوڑا ہے عقیدہ مشتق ہے عقد سے اور عقد کے عربی میں کہتے ہیں گرا کو گاٹ گنڈ ایسی گاٹھ لگا جو پکی رہے کچی کیا لگانے سے کیا فائدہ ابھی لگائی اور شام کو کھل گئی اس سے تو فائدہ کچھ نہیں پروردگار دگار عالم نے فرمایا کہ اعتقاد صحیح کر اس کے بعد جو تیرے دل کی کوشڑی ہے اس کو پلیس نہ کر فرماتے ہیں کہ میں دھونے کے لیے ہزاروں انتظام کرتا ہوں تو صاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا دل کی صفائی کے لیے سرف کا کام صابن کا کام اللہ کے احکام دیتے ہیں قرآن کریم کے ذریعے دل کی صفائی ہوگی ورنہ اور کوئی شکل دل کی صفائی کی نہیں ہے مجذوب نے بڑی عجیب بات کہی کہ آپس میں دل کی صفائی بڑی ضروری چیز ہے کسی کو کہتا کہ بظاہر تو بازارم بڑی یاریاں ہے بظاہر باہم بڑی یاریاں ہے دلوں کو چلو تو بیزاریاں ہے بڑے اخلاق والا ہے جی بہت اچھے آدمی ہے اور یہ پتا نہیں کہ جب موقع ملتا ہے تو وہ ٹھوا ہے بچھو ہے ڈٹ مارے بغیر رہتا نہیں ہے کئی لوگ کہا کرتے ہیں نا اور جی ہم تو لڑا نہیں کرتے کسی سے موقع پہ کام کیا کرتے ہیں بولا تو کتا بظاہر تو بالم بڑی یاریاں ہیں دلوں کو کٹولو تو بیزاریاں ہیں جو اب یاریاں ہیں وہ ایاریاں ہیں کہ در پر بچا کیا ستم کاریاں ہیں دوسرے کے مال کو لوٹنا دوسرے کی عزت و آبرو کو برباد کرنا دوسرے کے مشن کو نقصان پہنچانا دوسرے کی تباہی پھیرنے کو اپنی چلاکی اور ہوشیاری سمجھنا اللہ پاک فرماتے ہیں تو میرے بندے کو دھوکہ دے سکتا ہے اور ظالم خدا کو دھوکہ نہیں دے سکے گا میں نے بھی تیرے لیے ایسا ٹھکانا تیار کر رکھا ہے دردنا کداب ہوگا تو ہوگا اس طرح سے تجھے عذاب دوں گا سر سے لے کر پیر تک ستر ستر دستور چل رہی ہوں گی چمڑے جلتے جاتے ہوں گے نئے بنتے جاتے ہوں گے یہاں سے نیا بن رہا ہے پیچھے سے اور جل رہا ہے پھر نیا بن رہا ہے کل ندی جب جنا دوں بدل جلو دوں گی کل آداب سر سے لے کر پیر تک ستر ستر تہ بدستور چل رہی ہیں جلتا جاتا ہے نیا بنتا جاتا ہے علی فرمایا میں تجھے عذاب سے کھانے کے لیے یہ سارا انتظام کیے جا رہا ہوں اور دنیا میں دھوکہ دینے والوں فریب دینے والوں زبان کی مٹھاس کی کمائی کھانے والوں زبان کی ہیرا پھیری کر کے کمائی کھانے والوں فرمایا آج تم اپنے آپ کو بڑا چلا سمجھتے ہو اگر میں قیامت میں تمہیں نرالا کر کے سزا دوں تو میری خدائی کیا ہوئی تم جس مخلوق کو دھوکہ دیتے ہو وہ میری مخلوق ہے جس سے فریب کرتے ہو میرے بندے ہیں جن کو تباہ کرتے ہو وہ میرے بندے ہیں جن کی ساتھ بدامالیاں کرتے ہو وہ ساری میری مخلوق ہے تم کون ہو میرے بندوں کو ستانے والے میرے بندوں کو تکلیف دینے والے فرمایا یا لوگوں اے انسانوں او آدمیوں تم انسا میں نے تمہیں پیدا کیا ایک آدمی سے اور ایک عورت سے ارے تم آپس میں بہن بھائی ہو کر بھائی بھائی ہو کر ایک دوسرے کا گوشت کھانے میں کیوں مصروف ہو گئے قرآن کریم میں ہے جرم کرنے والے کو پتا نہیں چلتا جس نے تلوار چلائی اس کو کیا پتا جس کے گلے پہ چلی اس سے پوچھو کہ کیا ہوا تھا جس نے گولی ماری اس کو کیا پتا جس کو لگی اس سے پوچھو کہ کیا ہوا تھا جس کو کاٹے چبوئے چبونے والے کو کیا پتا جس کو چبوئے گئے اس کو پتا ہے جن کے تم نے جگر پھاڑے جن کے تم نے دل توڑے جن کو تم نے پریشان کیا ان سے جا کر معلومات کرو کہ تمہاری زندگی کا آخر حاصل کیا بنا قرآن کریم میں ہے پروردگار عالم ان بچیوں سے پوچھیں گے جن کو لوگوں نے زندہ درگور کیا تھا زندہ دفن کیا کرتے تھے گم بن کو رب العالمین فرماتے ہیں میں لڑکیوں سے پوچھوں گا تمہیں کس نے مارا کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا سمجھنے والی بات آج کر دو المعانی میں ہے کہ یہ عجیب بات ہے معصوم بچیوں کو باپ نے رشتہ داروں نے دفن کیا اور اللہ باپ پوچھتے لڑکی سے ہے قاتل سے پوچھنا چاہیے جس نے مارا تھا اس سے پوچھنا چاہیے مجرم سے پوچھنا چاہیے بازا جرم ایسا ہوتا ہے بازا گنا ایسا ہوتا ہے اور بازی غلطی ایسی ہوتی ہے کہ باپ یہ کہتا ہے بیٹے کہ میں تو شکل دیکھنے کو بھی تیار نہیں ماں کہتی ہے میں اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے کو بھی تیار نہیں یا کسی اور آدمی سے تکلیف پہنچ جاتی ہے تو وہ کہتا کہ میں تو تیری شکل دیکھنے کو بھی تیار نہیں کیے جائے کہ میں تجھ سے بات کروں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ معصوم بچیوں کو قتل کرنے والوں معصوم بچیوں کو زندہ درگور کرنے والوں تم اتنے سخت گناگار ہو کہ تم سے پوچھنا بیکار ہے فرمایا خود لڑکیوں سے پوچھوں گا تمہیں کس جرم میں مارا جا کسی کے بچے کو کوئی مار جائے اور ماں دیکھ بھی لے پھر بھی اپنے بچے سے کہلواتی ہے ہاں کس نے مارا تجھے کون مار گیا تجھے دیکھ بھی لیتی ہے کہ فلاں کا بچہ مار کے گیا مگر کہلواتی ہے اپنے بیٹے سے اس کے منہ سے نکلا نہیں اور پھر کھڑی ہو جاتی ہے اسی طرح سے جو لوگ گولی مارتے ہیں قتل کرتے ہیں اگر وہ مرنے والا خود بیان دے جائے کہ مجھے فلاں نے مارا ہے اس کی آئینی حیثیت اور ہے اور دوسرے گواہوں کی آئینی حیثیت اور ہے اسی لیے تو لوگ وعدہ کرتے ہیں کاغذ لے کر مرتے ہوئے کے پاس کے بول کے بتا دے تجھے مارا کس نے اللہ پاک فرماتے ہیں میری بندی اور میری بچی اور میں نے تجھے پیدا کیا میں تیرا وہی گل تو سوی بتا تجھے کس لے مارا جگہ تجھے کس نے قتل کیا صحابی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خدمت عالیہ میں بیٹھا کلمہ پڑھ کر مسلمان بن چکا ہے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے ایسے کام کر رکھے ہیں جب یاد آتے ہیں تو میرے آنسو خون کی بہ نکلتے ہیں میرا دل روتا ہے میں نے بڑی تباہی پھیری ہے میں نے بڑی بربادی کی ہے میرا کیا بنے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کیا کیا حضور کی مجلس میں بیٹھ کر بیان کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے اپنی آٹھ بچیاں اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کی جہالت اتنا بڑا جرم ہے جہالت علم کا نہ ہونا یہ سب کچھ کرا دیتا ہے یہ قصہ ان لوگوں میں چلا کیسے لڑکیوں کو زرگور کرنے والا دفن کر دینے والا لڑائی ہوئی دو قبیلوں کی ایک سردار کی لڑکی کو دوسرے قبیلے والے اٹھا کر لے گئے اس کے بعد سنا ہوئی جس کی لڑکی تھی ان کی طرف سے یہ طے ہوا اور جن کے پاس تھی ان کی طرف سے طے یہ ہوا کہ یہ لڑکی اپنی رضامندی سے جہاں جائے وہاں رہے جیسا آج کل ہماری گورنمنٹ کا قانون ہے کہ لڑکی کی زبان قانون بن جاتی ہے لڑکی کہے کہ میں تو دریا پار جاؤں گی تو دریا پار جانے کی اجازت ہے لڑکی اگر کہے میں تو سمندر میں ڈوب کے مروں گی تو لو مر جا بھائی تو اس وقت عرب کے قبیلوں میں ایک لڑکی کا باپ کہتا تھا کہ ہاں، واپس آ جا وہ کہنے لگی نہیں اب میں یہی ٹھیک ہوں جہاں اتنے دن میں گزار بیٹھی ہوں تو وہاں سے یہ بات چل پڑی کہ لڑکی تو بغیر ہوتی ہے باپ کی عزت نہیں کی واپس نہیں آئی لہٰذا ان کو پیدا ہوتے قتل کیا کرو تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں صحابی خود روتا ہے اور کہتا ہے میں آٹھ لڑکیاں خود اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں یہ ایسے اس نے کیوں کیا صرف جہالت گمراہی بدتمیزی اپنے خود پیدا کرتا لو جی ہمارا کوئی داماد بنے گا لو جی ہمارا کوئی جمائی بنے گا بد وقت اگر یہ سوچے کہ تو کیوں بنا پھر کسی کا تیرا داماد بننے میں اگر تجھے میرا لگتا ہے تو تو کسی کا داماد کیوں بنا اپنے لیے کچھ اور پسند کرتا ہے اوروں کے لیے کچھ اور پسند کرتا ہے اور یہی بگاڑ والی بات ہے قرآن کریم کا یہ چیز بتلانے سے کیا مقصد ہے آپ ذرا سمجھے تھوڑی سی توجہ دے نیند نہ کرنا قرآن کا کیا مقصد ہے یہ باتیں بتانے سے کہ زندہ لڑکیوں کو اپنے بچیوں کے گلے پکڑ کر قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے اللہ پاک کا قرآن میں ذکر کرنے سے کیا مطلب ہے یہ کوئی نماز کا قانون تو ہے نہیں کہ لوگ نماز پڑھا کریں گے روزے کی بات نہیں کہ لوگ روزے رکھا کریں گے زکات کی بات نہیں کہ لوگ زکات دیا کریں گے حج کی بات نہیں کہ لوگ حج کیا کریں اس زمانے کے لوگوں میں یہ گندگی تھی بس تھی آج ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے قرآن اب ہمیں کیوں سناتا ہے یہ عید المس و قتلت سمجھو قرآن ہمیں کیوں سنا رہا ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے جنہوں نے کیا تھا ان کو عذاب ملے گا جو بچیاں شہید ہوئی وہ جنت میں جائیں گی قرآن ہمیں کیوں سناتا ہے جب سپارہ پڑا آگے آخری یہ آئے پھر آ جائیں گی سمجھو قرآن ہمیں کیوں ہر وقت یہ بات سنا رہا ہے کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے گلے پکڑ کر قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے یوں آتا کتاب میں کہ ایک عورت نے اپنی بچی کے بارے میں اپنے خامن کو بتایا ہی نہیں چھپا کے رکھا دسیانی ہوگی کئی سال کی ایک دن آ کے دیکھتا کہ ایک بچی کھیلتی پھر رہی ہے گھر والی سے کہنے لگا یہ بچی کس کی ہے اس کا دل دھڑکنے لگا کہنے لگی تیری ہے میں نے چھپا رکھی تھی اس خطرے سے کہ تم مار دے گا وہ کہنے لگا نہیں نہیں میں اتنا بڑا جرم نہیں کروں گا ہاں میں اس کو بازار دکھا کے لاؤں شہر دکھا کے لاؤں تفریح کرا کے لاؤں کندھے پہ اٹھا کے لے گیا معصوم بچی اچھی بولتی لگتی ہے ہر آدمی کو پیار آتا ہے باہر جا کر گلا کھوتا ہے کپڑوں کپڑوں پہ مٹی پڑنے لگی معصوم بچی جھاڑ رہی ابا تیرے کپڑوں پہ مٹی پڑ گئی گلا تیار کر لیتا ہے اس کے بعد گلے سے پکڑ کر بچی کو اس میں دھکا دیتا ہے مٹی پھینکتا روٹی ابا میری آنکھوں میں مٹی پڑ گئی چیختی ہے چلاتی ہے اوپر کو ہاتھ کرتی ہے خود کہتا ہے میں نے پیروں سے کچل دیے کتنے بڑے بڑے ظلم ہوئے قرآن ذکر آج کیوں کرتا ہے اس کا جب تک ایسی بچیوں کا ذکر نہ آ جائے خدا کا قرآن ختم نہیں ہوتا رمضان میں سن لو ختم نہیں ہوگا جب تک یہ آ نہ جائے جب تک نہیں آ جائیں گی اس وقت تک قرآن کریم ختم نہیں ہوتا کیا منشا ہے عالم کا منشا یہ ہے لوگوں تم نے اتنے بڑے بڑے جرم کیے لڑکیوں کو قتل کیا ان کو شہید کیا ان کو زندہ پکڑ پکڑ کے دفن کیا بے رحم ظالم اور تمہارے دلوں میں پہلوں میں دل کے بجائے پتھر لگا ہوا ہے تمہیں ترس نہ آیا تم اپنوں پہ ترس نہ آیا تم غیروں پہ کیا ترس کھاؤ گے پروردگار عالم کا اصل منشا یہ ہے کہ تم لڑکیوں کو گڑ کر دیتے ہو جہالت کی وجہ سے اور میری ذات میں شرک کرتے ہو اسی جہالت کی وجہ سے جب جہالت تمہیں چکر دیتی ہے گمراہی جب تمہیں پھنساتی ہے تم بچیوں کو بھول جاتے ہو تو مجھ خدا کے ساتھ بھی اتنا ہی بڑا ہو کھلاؤں میں پلاؤں میں جوانی میں دوں صحت میں دوں تندرستی میں دوں آنکھ ناک کان شکل صورت میں بخشوں اور نہ خون تک میں نے دیے ایک ایک بال میں نے پیدا کیا اور پھر کہتے ہو فلاں نے کیا فرمایا یہ اتنا بڑا ظلم ہے ان شرک بہت بڑا ظلم ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تمہیں یقین نہیں آتا تم سات ساری دنیا کے قلم فقیروں کی اکٹھا کرو فرما لائی اخلو کو دوبارہ بابا تمام کے تمام اکٹھے ہو کر اور چیز گائے بیس بکری مرغی کبوتر پرندے درندے چرندے پرندے تمام چیزیں کو کیا بنائیں گے اور میں عورتوں میں کیا بنواؤں گا لائی اخلو کو دوبارہ بابا اور سارے اکٹھے اکٹھے ہو کر ایک مکھی کا کو بنا کے دکھاؤ مکھی بھی نہیں مکھی کا پر کو بنا کے دکھاؤ جانور سمجھ جاتا ہے آج تک کسی کی سو سال کی عمر اور جا کے پوچھو اسی سال کی عمر ہے جا کے پوچھو پچاس سال کی عمر والے سے جا کے پوچھو عورتوں سے پوچھو مردوں سے پوچھو کبھی کوئی گائے کوئی بھینس کبھی بکری مرغی تمام جتنے بھی جانور ہیں کبھی کوئی جانور کسی خبر کو پوچھنے نہیں گیا ان کو اولاد کون دے رہا ہے ان کو کھانے کو کون دیتا ہے ان کو پینے کو کون دیتا ہے اور اشرف المخلوقات کا یہ حال ہے جس کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سردار نبی بن کر آئے ساتھ اللہ کا قرآن لائے اس انسان کا حال یہ ہے کوئی پیپل کے سامنے جھکا کھڑا ہے کوئی بڑ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے کوئی قبر کو چاٹ رہا ہے کوئی کسی چشمے کے اوپر مونڈا پڑا ہے اور انسان کا یہ حال ہے ساری جتنی مخلوق ہے اس کی پرندے درندے چرندے ہوا میں اڑنے والے سمندر میں رہنے والے پانی میں رہنے والے کیڑے مکوڑے جتنی خدا کی مخلوق ہے ایک بتاؤ کبھی کسی غیر کو سجدہ کرتے دیکھا ہو جس کے لیے بن کر آیا سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے صحابی بیٹھا ہے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا کیا حال بنے گا میری زندگی کا کیا حال بنے گا آخرت میں کیا گزرے گی میں نے آٹھ بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا آتا ہے کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے فرمانے لگے پھر سنا پھر سنا دوبارہ دوبارہ سنا انہیں معصوم بچیوں کے ساتھ کیا کیا صحابی کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شفیق مہربان امت کے کریم و رحیم ذات اقدس ہے فرمایا سنتے بھی جاتے تھے اتنے روتے جاتے تھے آپ کی تمام داڑھی مبارک آس سی گئی سنتے بھی جاتے تھے اور فرماتے تھے پھر سنا پھر سنا تو نے کیا کیا ادھر صحابی سناتا بھی جاتا ہے روتا بھی جاتا ہے کہ میں اتنا بڑا ظلم کر بیٹھا ہوں نہ جانے میری ساتھ آخرت میں کیا بنے گی میری خبر میں کیا ہوگا میرے میرے لیے حشر میں کیا اللہ پاک فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے تیرے گنا اس قسم کے جو ہے یہ حالت کفر کے ہیں السلام اسلام یا جمع اسلام تمام گناہوں کو پچھلے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے اسلام تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے حضور نے یہ فرمایا اور صحابی کا یقین تھا مگر صحابی پھر رو کر کی کہتا تھا یا رسول اللہ جب قیامت میں وہ آٹھ لڑکی اللہ کی عدالت میں کھڑی ہوں گی میرا کیا بنے گا کیا مان سکے گا جہالت کی وجہ سے میں کر بیٹھا اتنے بڑے بڑے ظلم آدمی اسی وقت کرتا ہے جب اللہ کے قرآن کے نزدیک نہیں آتا ورنہ وجہ کوئی نہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو اور پھر آدمی غلط کاریوں میں مبتلا رہے نماز کی پرواہ نہیں کرتے کافی لوگ اتنا بڑا جرم اتنا بڑا جرم دنیا کا کوئی مذہب مسلمانوں کا کوئی فرقہ اس بات کے لیے انکار نہیں کر سکتا کہ بے نماز آدمی اگر مرتا ہے تو حالت کفر میں مرتا ہے اب رمضان شریف آ رہا ہے کئیوں نے بوتلیں ابھی سے شروع کر دی ہوں گی بس تب یہ ٹھیک نہیں میری تو بندوں کے سامنے تو تم شیشی بوتل دکھا لو گے اصل تو یہاں کون سی عدالت لگی ہوئی ہے کہ جو روزہ نہیں رکھتا اس کو یہاں کون سزا دے رہا ہے وہ سزا دینے والے خود نہیں رکھتے کون تمہیں یا مجبور کرتا ہے لیکن حالت یہ بن گئی تو بات بگڑے گی کہ پاس باں جب چور ہو پاس باں جب چور ہو پھر کون رکھو کرے اس چمن کا حال کیا جس کا مالی خود پامالی کرے قانون کے محافظ افسر بڑے بڑے سرکاری ملازم جب خود روزہ نہ رکھے دوسرے کو کیا مجبور کر سکتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم سرکاری ملازم ہیں ہم پولیس کے ملازم ہیں ہم انکم ٹیکس کے ملازم ہیں ہم سی آئی اے کے ملازم ہیں ہم ملٹری میں ملازم ہیں آج تو سرکار کا ملازم ہو کے گمز میں پھرتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میرا تو تو بندہ میں تیرا خدا ہوں اگر تیری رگ رگ میں آگ نہ بھر دی تو میری خدائی کیا ہوئی واللہ عزیز انتقام جب میں بدلا لوں گا پھر میں دیکھوں گا کون سی طاقت تجھے چھڑانے کے لیے ہو کر بدماشی کرتا ہے نہیں رکھتا فرما نہ رکھے میرے پاس آخر کار تو آئے گا میری اندھیری کوشری میں آئے گا میری قبر میں آئے گا جہاں تیرا کوئی بھی ساتھ نہ دے گا نہ ڈاکٹری ساتھ آئے گی نہ افسری ساتھ آئے گی نہ غربت یہاں والی تیری ساتھ آئے گی تو اگر کیڑے ہوں گے فرما اگر تجھے کھا کر برباد نہ کر دے تو میری خدائی کیا ہوئی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا مدین پاک سے باہر عیشا کی نماز سے پہلے اور مغرب کے بعد تشریف لے گئے حضور میں ساتھ تھا فرماتے ہیں کہ ایک دم اتنی چیخوں پکار ہوئی آئی میں ڈر گیا اور آپ نے مجھ سے فرما ابو ایوب ڈر گئے میں نے رس کیا ہاں یا رسول اللہ میں تو ڈر گیا ہوں فرمایا پتا یہ کائے کی چیخیں تھی میں نے رس کیا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا فرما یہود کے قبرستان کی چیخوں ہیں چیخوں پکار ہے یہودیوں کے مردوں کی پٹائی ہو رہی ہے تمہیں کیا معلوم ہے ان خبروں میں بھاگ لگے ہوئے اور یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کھلا کھلے بندو کھاتا پیتا رمضان میں نظر آئے اسلام کی حکومت ہو تو اس کو قتل کیا جائے کیونکہ اس نے اسلام کی توہین کی پھر بھی لوگ احترام کرتے ہیں فرنٹیئر میں پھر بھی لوگ روزے کا احترام کرتے ہیں یہ پنجاب کے چار پانچ ضلع تو ایسے بدماش ہیں کہ یہاں تو حیا شرم غیرت بالکل نہیں کو کہو نا کیوں تو اپنے واسطے رکھتا انہوں روزے رکھتا سارے واسطے رکھتا ہے عبداللہ ابن مغفل سب دو رضی اللہ تعالی صحابی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا توجہ کرنا بات سمجھاؤں گا اپنے سگے بھتیجے کو شطرنج کھیلتے دیکھا کھیلتے دیکھ کر فرمایا بھتیجے اور میرے بھائی کے بیٹے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھیل سے منع فرمایا دوسرے تیسرے دن اسی اپنے بتیجے کو وہی کھیل کھیلتے پھر دیکھ لیا صحابی کو غصہ آیا اور یوں فرما گواہ ہو جاؤ اس نے میری توہین نہیں کی بلکہ میں نے پرسوں پرلے دن اپنے آکار مالا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قانون سنا تھا حضور کی حدیث سنائی تھی بات سنائی تھی اس نے حضور کی حدیث کی توہین کی ہے بے قدری کی ہے لوگوں تم گواہ ہو جاؤ اگر اس کی زندگی میں میں مر جاؤں اس کو میرے جلادے پہ آنے کی اجازت نہیں اور اگر اگر یہ مر گیا ہر کس میں اس کے جنازے پہ نہیں جاؤں گا اگر ہمارے دلوں میں اکرام اور احترام ہو تو یہ غلط عقیدے والی چیزیں کیوں چلے یہ جو دنیا کو ٹھگ رہے ہیں یہ بدماش لوگ غلط عقیدے والے آج فلاں جگہ عورت مرد بھاگے پھر رہے آج فلاں جگہ بھاگے پھر رہے ہیں نماز کی پرواہ نہیں روزے کی کوئی پرواہ نہیں قرآن کی کوئی پرواہ نہیں چکر تو لگانا رمضان میں مسجدوں میں تراویوں میں قرآن سننے والے کتنے لوگ تمہیں کھڑے دکھائی دیں گے فلم میں کتنے ملیں گے اور مسجد میں کتنے ملیں گے سینما میں کتنے اور قرآن سننے کے لیے تراویوں میں کتنے اور ثواب سمجھ کر سنتے نہیں بڑا عذاب سمجھتے ہیں کئی لوگ کیش گزارا کرنے کو بڑا اچھا سمجھتے جی جلدی فارغ ہو جاتے ہیں ذرا اور تو کوئی بات نہیں پرانے کریم ذرا لمبا ہے علم کیب کیش صورتیں پڑھ کر کے سو جائے آدمی جلدی فارغ ہو جاتا ہے پھر یہ گوشت کیوں پکاتے ہو پھر یہ دال سبزی کیوں پکاتے ہو چٹنی سے آدمی رگڑ کے فٹافٹ کھا کے فارغ نہیں ہو جاتا شرمنی آتی گوشت کھاتے ہوئے ڈوب کے نہیں مرا جاتا وہاں سے جا کے لاؤ پھر اسے چاقو سے ٹھیک کرو پھر اسے دہی میں ابالو اور پھر گھی میں پیاز میں بھون لو پھر شوربا پکاؤ پھر مرچ مسالہ بالکل صحیح ہونا چاہیے پھر چودھری صاحب چارپائی پہ بیٹھیں گے پھر ہاتھ دھلاؤ پھر پلیٹ میں سامنے رکھو اتنا بڑا بکھیڑا کیوں کرتا ہے مرچ منہ میں پانی پیا اور ایک طرف ہو گیا کھانے کے معاملے میں تو کتنا چلا کر ایمان کے معاملے میں کتنا بدتمیزی کرتا ہے کہ للہ ٹائم سے جلدی چھٹی ہو جاتی ہے اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرمایا میدان حشر میں اتنی بڑی بربادی کے دل بھی کچھ لوگ عرش عظیم کے نیچے بیٹھے ہوئے دعوت کھا رہے ہوں گے بغیر میدان حشر کی بربادی ہے اتنی بڑی بربادی ہے زمین تانبے کی بن گئی تمام خلقت اتنی پریشان ہے ہر آدمی اپنے اپنے پسینوں میں کوئی گھٹنے تک کوئی ناپ دلی تک کوئی سینے تک کوئی گلے تک کوئی سر سے اوپر تک اپنے پسینے میں خود ڈوبا ہوا ہے اس دن اللہ کے عرش کے نیچے کچھ آدمی کھانا کھا رہے ہیں دسترخوان لگا ہوا ہے فرشتے کھلا رہے ہیں تو یہ برباد ہونے والے کہیں گے یا اللہ یہ کون ہے یہ داڑیوں والے دکھائی دیں گے تو یہ کون ہے یہ ان کے تو داڑھی ہے ہم دنیا میں ان سے بڑے چلا کرتے تھے بڑی نفرت کیا کرتے تھے داڑی والے کو دیکھ کر ہم تو ان کی گواہی کو موتبر نہیں سمجھا کرتے تھے ہم تو رشتہ لاتا بھی دیتے ہوئے گھبرایا کرتے تھے کہ داڑھی والے بابے لکی ہوئے نہیں ہے اب آتا ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے تم حرام دن میں رکھا کرتے تھے یہ روزہ رکھا کرتے تھے تم رات کو سویا کرتے تھے یہ تراویوں میں میرا قرآن سنا کرتے تھے یا پڑھا کرتے تھے انہوں نے ساری زندگی میرے قرآن کا رمضان کا احترام کیا آج قیامت کے دل میں خدا ان کا میزبان ہوں یہ میرے مہمان ہے آج میں نے ان کی پہلی پہلی دعوت کی ہے ہے کئی لوگ کوشش تو کریں گے جی یہ دسترخوان جھاڑ دیں اللہ پڑے ہو دسترخوان جھاڑ دے پانی وانی پکڑا دیں لوگ اللہ کو پڑے گا فرشتے آج اس کام کے لیے تیار کریں آج تمہاری کوئی ضرورت نہیں قریب آنے کی کوشش تو کریں گے اور کئی لوگ دیکھیں گے ان کو آپس میں <clears throat> جو آدمی عرش کے نیچے بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے وہ دیکھے گا اپنے افسر کو اپنے بڑے آدمی کو اپنے پیر کو اپنے رہبر کو وہ پریشان ہے ڈوب رہا ہے پسینے میں غرق ہو رہا ہے لگا حضرت جی حضرت جی السلام علیکم لگا وعلیکم السلام کون تھی سنگھ ہے اگر جی، دار مرید اچھا ہوشی ہوگا جناب کا کیا حال ہوا انہوں نے کہا بس قیامت ہے ساری حرکت پریشان ہے انہوں نے کہا حضور آپ ہمیں تو مسئلے اور بتایا کرتے تھے یہ جناب کا یہ حال کیوں بنا ہوا ہے یہ کیا صورت بنی ہے آپ کی قرآن کریم اقرار کے بارے میں کہتا کہ گلم اور لوگ جو تمہیں میں بتایا کرتا تھا اگر میں وہی کرتا تو آج میں بھی تمہاری ساتھ ہو جاتا مگر میں زبان کا تو ایمان تھا تمہیں کہتا تھا نیکیوں کے کام خود میں حرام خوری کیا کرتا تھا یا لہاں کا قاضیا ما اغنا الی مالیا میں نے بڑی دولت کمائی سو سو روز کما کرتا تھا ہزار ہزار روز کما کرتا تھا بڑے میں نے ڈنر بیچ میں چھوڑے ہوئے تھے بڑے میرے بیچ میں دلال لگے ہوئے تھے میں بڑی کمائی کیا کرتا تھا لیا مالیا وہ دولت کہاں گئی آج میں برباد ہو گیا ہوں خود اقرار کرتا ہے کہ میں نے دوسروں کا مسئلہ صحیح بتلایا اور جو دونوں ہی کام کرے کہ مسئلہ بھی غلط بتائے اور خود عمل بھی غلط کرے وہ تو اور زیادہ برباد ہے بدعت پہ لگائے شرک پہ لگائے خدا کے قرآن سے منہ پھیرے ابھی اس ہفتے میں شہباز کا کلندر بزرگ گزرے ہیں سیمل شریف میں مجھے تو ان کی کوئی صحیح تاریخ معلوم نہیں نہ میرے ہاتھ کوئی کتاب آئی ہے جس سے میں معلومات کروں بس لوگوں نے بنا رکھی ہے صاحب اتنی ساری عورتیں شہباز باز کلندر کے پاس گئی کہ کیوں آئی ہو کسی جی اولاد نہیں کہ پان کھایا تو کلندر صاحب اس زمانے میں پان کھے بھی صحیح کیونکہ پان کھایا تو کلندر صاحب کہ سب کو یوں منہ میں انگلی ڈال ڈال کر اپنا پھوک عورتوں کے منہ میں دے دیا یوں چھاپ کے منہ میں ڈال دیا وہ پان کی گلوری جو تھی وہ نکال نکال کر چھا لیا پان چبا ہوا تھوک چھاپ کے منہ میں ڈال دیا کیونکہ ایک عورت کے منہ میں ڈالنا نا اس نے نفرت کی پرے کو منہ کر کے اس نے تھوک دیا چند دنوں کے بعد ساری عورتیں گود میں لڑکے لے کر آئی یہ کیا لائی ہو اور جی اللہ نے لڑکے دے دیے تو نہیں لائی خالی کیوں ہے نے کہا جی معاف کر دو وہ جو آپ نے لو آپ تھوک دیا تھا مجھے نفرت سے آئی میں نے وہی پتھروں میں تھوک دیا وہیں جا کے دیکھ وہی لڑکا کھیل رہا ہوگا جہاں تو تھوک تھا اندازہ لا تھوک سے لڑکے بنتے ہیں پھر کیا ضرورت ہے اتنے بڑے شادی پروگرام اور یہ منگنی اور پرنی جنا اور مرنا دینا ویلے تھوک نال اولاد بنتی ہے تجھے معلوم نہیں امام الانبیاء <clears throat> محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تیرہ بیویوں میں سے صرف حضرت خدیجہ کی اولاد ہوئی اما تعالیٰ عنہ کر اولاد نہیں سیدہ تعالیٰ سے اولاد نہیں ام تعالیٰ عنہ سے اولاد نہیں ام حبیبہ تعالیٰ سے اولاد نہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے اولاد نہیں حضرت جواریہ حضرت زینب بنت جہش حضرت زینب بنت خزیمہ ان تمام کے اولاد نہیں اور آج تو کسی بزرگ کے تھوک میں برکت بتاتا ہے امام امام الانبیاء کائنات یہ تو جہان قربان کر دو دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی دستی مبارک سے اڑی اڑی خاص پہ اور نبی نے اپنی بیویوں کو لعاب نہیں دیا کون چاہتا ہے کہ میری اولاد نہ ہو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اللہ نے لڑکا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ فوت ہو رہا تھا حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں فرمایا ہاں آنکھ روتی ہے دل غمکین ہوتا ہے زبان خاموش رہے تو کوئی حرج نہیں جو نہیں روتا حضور فرماتے ہیں وہ انسان نہیں نبی کی دس گیارہ بیویوں سے اولاد نہیں ہوئی کتنے غلط عقیدے کتنے مسلمانوں کو برباد کر دینے والے مسائل ہیں شرم نہیں آتی عورتوں کو مردوں کو ایسی بات کہتے ہوئے نہ دین کو بھی ایسی بات نہیں مانتے سکھوں کا بھی عقیدہ نہیں ہے اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں کل قیامت میں بربادی سے بچ جاؤ عورتیں بھی بچ جائیں مرد بھی بچے ورنہ کسی سے چلانا مقصود نہیں ہمارا یہ مقصد نہیں کہ اس خبر کو چھوڑ کر آپ کے ہماری پوجا کرو اگر ہم پوجا کراتے کبھی سے کراتے آپ کیا پوجا کرائیں گے ہم تو ایک اللہ بادہ لا شریف کی پوجا کراتے ہیں بہت عقیدہ بناؤ اللہ کریم اپنی خدائی میں وہ دولا شریک ہے اور مصطفیٰ کریم اپنی مصطفی میں وا دول شریک ہے خدا کے بعد خدا کوئی نہیں مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ نبی کوئی نہیں آج یہ باتیں آپ کو میری یوں ہی لگتی ہیں بیکار کی خدا کی قسم کمروں میں یاد آئیں گی ہاں میدان حشر میں یاد آئیں گی کہ کیا کہا کرتا تھا اور درخواست یہ کروں گا کہ دعا میرے لیے بھی کرو اور اپنے لیے بھی کرو تاکہ زندگی جو ہے وہ یوں ہی بےکار ہو کر کے نہ گزر جائے کچھ حاصل بنے ماں میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو اچھا تھا ماں لیا اتنی دولت کمائی کہاں گئی اتنا روپیہ اکٹھا کیا کہاں گیا آج میرے کام لایا یاد آئے گا میں تو بادشاہ تھا الگ سلطان لیا آئے میری بادشاہ میری کام لائی قیامت کے واقعات اللہ پاک جل شان و قرآن کریم میں اسی لیے ذکر کرتے ہیں کہ تم نماز کے پابند بن جاؤ اور دنوں میں اگر نماز نہیں پڑھتے جو گنا ہوتا ہے رمضان المبارک میں نماز نہ پڑھنے سے سینکڑوں گنا زیادہ گنا ملتا ہے جیسے رمضان میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے جیسے رمضان میں نیکی کا معاوضہ بڑھ جاتا ہے نیکی کی اجرت بڑھ جاتی ہے بھی زیادہ ہوگا جس مارکیٹ میں سستا آتی ہے پھر ہر چیز سستی ملا کرتی ہے اور جب مہنگائی ہوتی ہے تو ہر چیز مہنگائی مہنگی ملا کرتی ہے تو جب رمضان مبارک میں نیکی کا معاوضہ بڑھ گیا تو بدی کا معاوضہ نہیں بڑھے گا اور نہ معلوم ہم میں سے کس کس کے لیے یہ آخری رمضان آ رہا ہے پھر آئندہ سال کس کو نصیب ہوگا کس کو نہیں اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کرو سمیٹنے کی کوشش کرو ایک مہینہ نہ کرو اور اگر کرو تو اس میں کوئی تغیر تبدل کر لو صبح صبح کر لو شام کو نہ کرو تھوڑا کر لو تھوڑا کھا لو تھوڑا پی لو شادیوں پہ جو خرچ کرتے ہو نا دھڑا کر دو رمضان میں خرچ کر لینا کیا ہوا وہاں تو بڑے کرتے ہیں وہ ابھی اسی ہفتے میں میں لاہور گیا تھا تو ایک دوست کہنے لگا کاری صاحب مال بھی بڑے مست گئے قاریوں کے بڑے دماغ خراب ہو گئے مطلب کیسے کہ میں نے وہ بڑے شاندار چھولے لایا اور چھولوں کا پلاؤ پکایا اور قرآن پڑھوایا تو کاری کہنے لگے کہ ہمارا تو پرہیز ہے چھولے دیکھ کے کہنے لگے پرہیز ہے تو میں نے اس سے پوچھا میرا دوست ہے کہا اپنی بچیاں یا بچے سارے فارغ ہو گئے شادی سے یا کوئی باقی ہے کہنے لگا کہ لڑکی باقی ہے عید کے بعد ان شاء اللہ ارادہ ہے میں نے کہا صاحب آپ کی آخری لڑکی آپ کی اس کی شادی میں چھولوں کا ہی پلاؤ پکاویں گے آپ کا لڑکی کی شادی میں چھولے کا ہی پلاؤ پکاویں گے دیکھو نا جی رشتے دار کی آخر گے اچھا سر شادی میں چھوڑنے لڑتے اور قرآن کریم پر اللہ نام پہ چھوڑنے لگتے ہیں بس اور کچھ نہیں لگتا شادی میں مرغے بٹیرے شادی میں بکرے تھے ککڑ اور اللہ نام پہ کرنا ہو تو اور یہاں کے چھوڑنے چھوڑتے تھے وہ ترکستان کے اتنے موٹے موٹے آ رہے ہو میرا مطلب غلط نہ سمجھ جانا اللہ میاں قبول ہی نہیں کرتا وہ تو ایک لسی کی گھونٹ بھی قبول کرتا ہے اخلاص ہو اللہ پاس اخلاص کی وجہ سے بڑھ کر فرماتے ہیں نیت کے تمام مدار ہے یہ ساری دین کی منزل دین کا محل دین کا بنگلہ سارا نیت کے اوپر کھڑا ہوا ہے کسی سے لڑا مت کسی سے مت ہر شخص اپنی نیت کو ٹٹول کے دیکھے جیسی نیت ویسے ہی مراد جیسی نیت ہوگی ویسے کام ہو جائے بدلنے کی کوشش کرو اپنے آپ کو اچھا اللہ بنا کر اللہ کی حضور میں لے جانے کی کوشش کرو کوشش کرو کہ ہر آدمی کا خاتمہ بالخیر ہو اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے باخر دعوان الحمد للہ رب العالمین مبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی العاشمی وعلا آلہ وصحاب برد الکرام الہ العالمین سب بیماروں کو شفا عطا فرما ساتھی ہے اس کے بچے کے لیے آپ نے پہلے بھی دعا کی ہے جل گیا تھا اللہ پاک سے فرمائے اور حاجی ابراہیم صاحب محمدی محلے میں ساتھی ہیں ان کے والد کا پرسوں انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے جتنے بھی مسلمان خبروں میں چلے گئے یا اللہ سب کی بخشش فرما دے سبھی کی نجات فرما دے ساری مخلوق پہ کرم فرما دے مالک کائنات تمام مسلمانوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما روزی رزق میں وہ ساتھ فرما یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے اجڑوں کو بسا دے الہ العالمین بچڑوں کو ملا دے الہ العالمین تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے سبھی بیماروں کو شفا عطا فرما یہاں ہمارے ہمسائے میں ہی شمیر خان کی بچی ایک عرصے سے بیمار ہے اللہ باغ شفائے کام لاتا فرمائے اور بہت سارے ساتھیوں نے کہا ہے یا اللہ سبھی بیماروں کو شفا عطا فرما دے سب کی دکھ دردوں کو دور فرما دے سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے سبھی کی جھولیاں بھر دے سب کی تمناؤں کو پورا فرما دے یا اللہ سب کوئی شرک بدا سے بچا سب کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا یا اللہ غلامی میں موت آئے غلامی میں حشر ہو یا اللہ حضور کی اتباع نصیب فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل نصیب ہو یا اللہ رمضان المبارک آ رہا ہے ہمیں اس کا ادب اور احترام نصیب فرما یا اللہ ہماری ہمت نہیں رمضان کے روزے اور قرآن کی تلاوت اور یہ جتنے بھی نیکیاں ہیں ہے تو ہی توفیق دے گا تو ہم سے بن پڑیں گے یا اللہ روزہ رکھنے والوں کو ہمت عطا فرما جرت عطا فرما صبر عطا فرما یا اللہ قرآن کریم سننے سنانے کی ہمت اور توفیق عطا فرما یا اللہ جو نیکی بن پڑے اسے شرط قبولیت عطا فرما یا اللہ جو ہمارے مدرسے اور مسجد کے خدمت گزار ہیں یا اللہ سب کو دین و دنیا میں ان کی تمام تمنا کو پورا فرما دے یا اللہ جو اس کو رنگتے ہیں تو ان کو رنگ دے یا اللہ جو اس کو آباد کرتے ہیں تو انہیں آباد فرما یا اللہ جو اس کو چمکاتے ہیں تو ان کو چمکا دے پرور دگارے عالم تمام مسلمانوں کے تمام کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما جو اس طرح کی ضرورت ہو اللہ پاک اس کو حاجت کو پورا فرما جو لوگ حج کے یا عمرے پہ اسی سال تشریف لے جا رہے ہیں اللہ پاک صحیح صحیح ارکان ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اللہ یہ توفیق دے کہ وہ ہمارے لیے بھی وہاں دعائیں کریں یا اللہ ہر قدم پر بے ادبی سے بچائیے ہر قدم پر بے احترامی سے بچائیے وہاں کا مکمل ادب اور احترام نصیب فرما بیت اللہ کا ادب بڑا ضروری ہے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار بڑا چار بادشاہوں کے دربار ہوں گے جو آقا کا دربار ہے اس کا اکرام نصیب فرما اکرام نصیب فرما مدینے کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا یا اللہ ہر گلی ہر قدم یا اللہ جتنی بھی وہاں پر برکتیں ہیں سب کی عظمت ہم سب کو نصیب فرما شیخ الحدیث صاحب مفتی خلیل صاحب اور ہمارے مفتی محمود صاحب اور جتنے بزرگ قریب کے زمانے میں انتقال کر گئے یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما یا اللہ ہمارے ماں باپ کو اعلیٰ درجے میں جنت میں عطا فرما یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما اپنا کرم فضل فرما اپنی مہربانی اور اپنی عطا سے سارے علاقے کو نواز دے پرسوں لاہور اور جیت فیصل آباد کے علاقے میں بڑی آمتی آئی بڑی بارش ہوئی بڑا نقصان ہوا یا اللہ خیب سے نصرت فرما یا اللہ ہم تیرے نبی کے نام لیوا ہے ہمیں اس قسم کے عذاب سے نجات عطا فرما مرتے وقت کلمے اور ایمان کی دولت عطا فرما رب فی الدنیا حسن تم فی الحال تم النار صلی اللہ علیہ حبیبی محمد و اجمعین